جو مانگے ملے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے کا مجاہد اور حاجی اور عمرہ کرنے والا یہ تین قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کا وفد ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا تو یہ نکل کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا یعنی ان کی دعائیں مقبول ہوئیں یہ جو کچھ مانگیں گے عطا ہوگا حاجی کی دعا پر مغفرت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حاجی کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس شخص کی بھی جس کے لیے حاجی استغفار کرے حج اکبر حج اصغر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو تمہیں چار چیزیں قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ چار چیزیں یہ ہیں نمبر ایک اقامت الصلاح نمبر دو ایتا الزکا نمبر تین حج ادا کرو اور بیت اللہ شریف کا عمرہ کرو اور یاد رکھو حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر رمضان کا عمرہ حج کے برابر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا ثواب میں حج کے برابر ہوتا ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا طرز عمل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام حرم شریف میں پیدل اور ننگے پاؤں داخل ہوا کرتے تھے اور مناسب کے حج بھی ننگے پاؤں پیدل ادا فرمایا کرتے تھے طلبیہ حج کا شعار حضرت زید بن خالد جونی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیجئے کہ وہ تلبیہ اونچی آواز میں کہیں کیونکہ تلبیہ حج کا شعار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تلبیہ کی فضیلت حضرت سال بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اس کے دائیں بائیں جتنے بھی پتھر درخت اور شہر یا گاؤں ہوتے ہیں وہ سب اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں